الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا ثم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے اور ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور خرچ کرنے والے اصحاب حاجت کو دینے کے بعد احسان نہ جتائیں اور نہ دوسروں سے اس کا ذکر کر کے اس آدمی کو تکلیف پہنچائیں جس پر خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر خاص عطا فرمائے گا اور مستقبل کا نہ انہیں خوف لاحق ہوگا نہ ماضی کا غم اسی لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر آدمی سائل کو کچھ نہ دے سکے تو اچھے اسلوب میں معذرت کر دے اور اگر سائل کسی کلمے کے ذریعے تکلیف پہنچائے تو اسے درگزر کر دے یہ ایسے صدق و خیرات سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد صاحب حاجت کو اذیت پہنچائے احسان جتائے اور لوگوں سے بیان کرتا پھرے کہ میں نے فلاں آدمی کو صدقہ دیا ہے صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمی سے نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا احسان جتانے والا اپنی لنگی یا پائے ٹخنے سے نیچے پہننے والا اور اپنا سامان تجارت جھوٹی قسم کے ذریعے بیچنے والا